حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیت سے افضل ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ستاون